سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو میت ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے حدیث نمبر بتیس سو اناسی مسند احمد